تم فرماؤ تمہارے شریقوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے آ اس کے جو خود ہی رانا پائے جب تک رانا دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا کسا حکم لگاتے ہو